الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ويسألونك عن الروح وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں قل الروح من امر ربی انہیں کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے وما اوتی تم من العلم اللہ قلیلہ اور تم علم میں سے بہت تھوڑا ہی دیے گئے ہو ولا بالذي اوحينا کا اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ضرور وہ وہی واپس لے جائیں جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے ثم تاجد تجد لك بھی علينا وكيلا وکیلا پھر تو اپنے لیے اس کے بارے میں ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی کارساز نہیں پائے گا اللہ رحمت من ربك مگر تیرے رب کی طرف سے رحمت ان فضله كان عليك كبيرا کبیرہ یقیناً اس کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے قل کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن اگر انسان اور جن جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ اس قرآن کی مثل لے آئیں گے لا یاتون ہی تو وہ اس کی مثل نہ لا سکیں گے ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں پھیر پھیر کر بیان کی ہیں فبا اکثر الناسی اللہ کفورا مگر لو اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر چیز کا انکار ہی کیا ہے وقالو اور انہوں نے کہا لن نؤمن من الارض ينبوعا اور انہوں نے کہا کہ ہم تیرے لیے ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو زمین میں ہمارے لیے کوئی چشمہ جاری کر دے او تکون لکا جنت من فتفجر خلالہا تفجیرا یا ہو تیرے لیے کوئی باغ کھجوروں اور انگوروں کا تو تو اس میں نہریں جاری کر دے خوب نہریں جاری کرنا او السماء کما تسما کما کسافا یا تو آسمان کو جس طرح تو سمجھتا ہے ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے او بلاہ قبیلا یا تو اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے او کا بے تم من زخرفن یا تیرے لیے گھر ہو سونے کا او ترقا یا تو آسمان میں چڑھ جائے ولن نؤمن کا حتی تنزل علینا کتابا نقر اور ہم تیرے چڑھنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ تو ہم پر کوئی کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں قل کہہ دیجئے سبحان ربی میرا رب پاک ہے حل کن تو اللہ بشر رسولا میں تو ایک بشر رسول ہی ہوں وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنایا ہے قل کہہ دیجئے لو کانا فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین اگر زمین میں فرشتے ہوتے مطمئن ہو کر چلنے والے لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ رسول اتارتے قل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے انہو کان خبیرم بصیرا وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ان کو بہت دیکھنے والا ہے فَهُوَ المتد اور جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے ومن يضلل اور جس کو گمراہ کر دے فلن تاجید له اولیاء من دونه تو آپ اس کے لیے اس کے سوا کوئی دوست نہ پائیں گے ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اندھے گنگے اور بہرے کر کے مواہم جہنم ان کا ٹکانا جہنم ہے خبت جب بھی وہ بجھ جائے گی زد سعیرا تو ہم ان کو زیادہ کریں گے بھڑکنے میں یعنی کہ جب بھی آگ بجھنے لگے گی اس کو اور زیادہ تیز کر دیں گے ذالک جزا یہ ان کا بدلہ ہے بھی انہم کفروا کفرو بھی اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا وقالو اور انہوں نے کہا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو گئے تو کیا ہم واقعی نئے سرے سے پیدا کیے جانے والے ہیں یا پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں اولم یارو ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسا پیدا کرے وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَ اللَّا غَيْبَ فِي اور اس نے ان کے لیے ایک مقررہ وقت بنایا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے فَأَبَ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا تو ظالموں نے نہ شکری کے سوا کفر کے سوا ہر چیز کا انکار کر دیا یعنی کفر ہی کرتے ہیں ماننے کے قریب نہیں آتے قل کہہ دیجئے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہو ادل امسک تم خشیت الانفاق مل گیا تو اس وقت تمہیں تم اس کو روک لیتے خشیت الانفاق خرچ ہونے کے ڈر سے وکان انسان قطورا اور انسان ہمیشہ سے ہی بخیل ہے ولقد مُوسَى موسا تس بَيِّنَاتٍ اور البتہ تحقیق ہم نے موسا کو نو واضح نشانیاں دی فَسْأَلْ البنی اسرائیل تو تو سوال کر بنی اسرائیل سے جب وہ ان کے پاس آیا انی لأدنک یا موسیٰ مسحورا تو فرعون نے اس کو کہا کہ اے موسیٰ میں تو تجھے جادو زدہ سمجھتا ہوں قالا اس نے کہا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائرا واني لاظنك يا فرعون مثبورا اس نے کہا یقینا تو جان چکا ہے کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا اور کسی نے نہیں اتارا اس حال میں کہ میں واضح دلائل اس میں واضح دلائل ہیں اور یقیناً اے فرعون میں تجھے ہلاک کیا گیا تباہ کیا گیا سمجھتا ہوں فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا تو اس نے ارادہ کیا کہ انہیں اس سرزمین سے پھسلا دے تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو اکٹھے غرق کیا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلِ اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہا اسکن الروا زمین میں ٹھہرو فضا جا وعد الآخراتی جنا بکم لفیفہ تو جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا لے کے آئیں گے وبالحق انزلناه انزل نہ نازل اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے نذیرہ اور ہم نے آپ کو تو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر ہی بھیجا ہے قرآن فرق نہ اور قرآن ہم نے اس کو جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تو اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑے اور ہم نے اسے نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا قل کہہ دیجئے آمینو بھی ہی اولا تؤمینو کہ تم اس پر ایمان لاؤ خواہ نہ لاؤ ان الذین اوت العلم من قبلی ہی یقینا وہ لوگ جس کو اس سے پہلے علم دیا گیا اذا یتلا علیہم جب ان کے سامنے پڑھا جاتا یخرون الادقان سجادہ تو وہ گر جاتے ہیں تھوڑیوں کے بل تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے وہ یقولون اور وہ کہتے ہیں سبحان ربینا ان کا ند و ربینہ یقیناً ہمارا رب پاک ہے بے شک ہمارے رب کا وعدہ یقیناً ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے وہ یخرون الادقان الدقان یبکون اور وہ تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں روتے ہیں وہ یزید خوشو اور وہ قرآن انہیں آجزی میں اور زیادہ کر دیتا ہے اللہ الرحمان کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو ایما تدعو تم جس کو بھی پکارو فلاح الاسماء الحسنہ سو اسی کے لیے ہیں یہ بہترین نام ولا تجہر بسالاتی کا ولا تو خافت بھی وبت ہوئی بین ادالی کا سبیلا اور نہ اپنی نماز میں آواز کو زیادہ اونچا کر اور نہ ہی اسے پست رکھ اور اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کر وقل الحمد للہ لم یتخذ ولدا اور کہہ دے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی ولم یق اللہ شریک فی الملک اور بادشاہی میں نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے ولم یق اللہ ولی من ذلی اور نہ ہی ماتحت لوگوں میں سے اس کا کوئی مددگار ہے وہ کبر ہو اور اس کی خوب بڑائی بیان کر تکبیر بیان کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ انزل الكتاب ولم يجعل له عواجا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا بالکل سیدھی تاکہ وہ اس کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے اور ان مؤمنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری دے کہ یقینا ان کے لیے اچھا اجر ہے ما کی تین فیہ ابدا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے من علم ولا نہ ان کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے نہ ان کے آبا کو کبورت کلی متن من منفم جو بات ان کے منہوں سے نکلتی ہے وہ بولنے میں بہت بڑی ہے ان یقولون الا کذبا وہ سراسر جھوٹ ہی کہتے ہیں فلعلک باقع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا شاید کہ تو اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کر لینے والا ہے اگر وہ اس پر ایمان نہیں لائے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها یقیناً ہم جو کچھ بھی زمین پر ہے اس کو اس کے لیے زینت بنانے والے ہیں یا ہم نے اس کو اس کے لیے زینت بنایا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا اور جو کچھ بھی اس پر ہے ہم اس کو ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا یا تو نے خیال کیا ہے کہ غار والے اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب چیز تھے اذ اوینا الال اذ اول فتیت الالکہفی فقالوا ربنا آتینا من لدن رحمتا وحیئ لنا من امرنا راشادا جب نوجوانوں کی وہ جماعت کہف غار کی طرف انہوں نے جگہ پکڑی پناہ لی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے سے کوئی رہنمائی مہیا فرما دے فضربنا سینین عددا تو ہم نے ان کے کانوں پر اس غار کے اندر چند گنتی کے سال پردہ ڈال دیا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے اس مدت کو کون زیادہ شمار کرنے والا یاد رکھنے والا ہے جس مدت میں وہ ٹھہرے ہیں نحن نقص علیک نبأهم بالحق ہم تجھے ان کا واقعہ حق کے ساتھ یا ٹھیک ٹھیک طور پر بیان کرتے ہیں ان نہ فتیت امانو بھی مزید ہدا یہ نوجوانوں کا ایک گروہ تھا جو اپنے رب پر ایمان لایا اور ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا اور ابتنا قلوبہم اور ہم نے ان کے دلوں پر باندھ دیا دلوں کو مضبوط کر دیا ارقام فقال ربنا رب السماوات والارض رب جب وہ اٹھے تو کہنے لگے ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے لن ندعو من الہا ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں پکاریں گے معبود نہیں بنائیں گے لقد قلنا اگر ہم نے ایسا کیا یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا ٹھہرایا تو ہم اس وقت غلط بات زیادتی والی بات کہیں گے ہا اولائی قوم اتخذوا من دونه ہی یہ ہماری قوم ہے کہ اس نے اس کے سوا اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں لولا یاتون علیہم بسلطان بین تو وہ اس پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وَإِذْ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا جب تم نے ان کو چھوڑا اور ان اس کو بھی جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے کرتے ہیں تو کسی غار میں جا کر پناہ لے لو تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں نفع والی چیز یا سہولت والی چیز مہیا کر دے گا وہ ترشم سعدہ تلازاور یمینی و ادا غرب تقرر حمدات شمال وہم فی فجوت منہ اور تو سورج کو دیکھے گا جب وہ نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف کنارہ کر جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کو کترا جاتا ہے اور وہ اس غار میں کھلی جگہ میں ہیں ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں من یهد اللہ فهو المهتد تو جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے وہ میں اور جس کو گمراہ کر دے فلن تجد له ولی مرشدہ تو اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں پائے گا تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ غار کا منہ شمال کی طرف تھا اس وجہ سے سورج ان کے اوپر نہیں آ سکتا تھا وہ تحسب ہم اقادم و ہم اور تو ان کو جاگتے ہوئے بیدار خیال کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں ونقلب ہم ذات الیمینی وذات الشمال اور ہم ان کو کروٹ پلٹتے ہیں دائیں اور بائیں جانب وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو دہلیز پر یا سہن میں پھیلائے ہوئے ہے لَوِتَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَا مُلْئِتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اگر تو ان پر جھانکے تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹ پھیر لے اور ضرور ان کے خوف سے بھر دیا جائے وہ کدال کا باسنا ہم لیے تصاعلوبینہم اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں قال قائل منہم کم لبستم ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو قالو لبثنا یومن او بعد یوم تو انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں قالو ربکم اعلم بما لبثتم تو انہوں نے کہا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے اس مدت کو جتنی دیر تم رہے ہو فبعثوا احدکم هذه الى المدینہ تو اپنے میں سے کسی ایک کو اس یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو کھلوتے جاؤ فبعثوا احدكم بوارقکم هذه الى المدینہ تو اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو فلیندر ایھا ازکا طعاما تو وہ دیکھے کہ اس میں کھانے کے لحاظ سے زیادہ پاکیزہ کون ہے فلیاتیکم برزق منه تو وہ تمہارے پاس اس سے کچھ کھانا لے آئے ولیتلطف اور نرمی نرم بات کہے یا باریک بینی کی کوشش کرے ولاش نبی کم احادہ اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کو شعور نہ دلائے معلوم نہ ہونے دے ان کم علیکم جمو کم یقیناً اگر وہ تم پر قابو پالیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے او یعیدوکم فی ملتہم یا وہ تمہیں دوبارہ اپنے دین میں لے جائیں گے ولن تفلحو اذن ابدا تو تم اس وقت ہرگز فلاح نہ پاؤ گے وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ بے شک قیامت اس, اس میں کوئی شک نہیں ہے اذ يتنازعون بينهم امرهم تو جب وہ ان کے بارے میں ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے فقول بنو علیہم بنیانا تو انہوں نے کہا کہ ان پر عمارت بنا دو رب ان کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے قال تو وہ لوگ جو ان کے معاملے میں غالب ہوئے انہوں نے کہا ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے یہ مجھے پلیز قسم کے لوگ تھے وہ بھی جو مر جاتا نیک آدمی تو اس پر آج بھی یہ مسجدیں بنا دیتے انہوں نے بھی یہی کیا کہ سابق کے مرنے کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اب ان پر مزاری بنائیں گے سیقول رابرم کلبوہ وہ ان قریب کہیں گے کہ یہ تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا اور وہ کہیں گے کہ پانچ سادس ہوں کلبو ہوں ساتواں ان کا کتا رجبم بالغیب غیب پر اٹکل پچو لگاتے ہوئے وہ یقول تم و سامن ہم کلبو ہم اور وہ کہیں گے کہ وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے کل کہہ دیجئے ربی عالم و بدتی ما عالم اللہ کلیل میرا رب ان کی تعداد سے خوب واقف ہے انہیں تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا فلا تمہاری فیم اللہ میرا ان ظاہرہ تو تو ان کے بارے میں سرسری بحث کے سوا جھگڑا نہ کر ولا تستفتی منہم احدا اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں فیصلہ طلب نہ کر ولا تقولن انی فاعل ذالک غدا اور تو کسی چیز کے لیے یہ نہ کہہ کہ میں یہ کل کرنے والا ہوں اللہ یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے وذکر ربک اذا نسیتا اور جب تو بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کر رب کا ذکر کر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی میں بھی نسیان ہے نبی بھول سکتا ہے وکل اور کہ کہیں اور کہہ کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر بھلائی کی ہدایت دے گا وہ لبی تھوفی کافی نزداد اور وہ اپنے کہف اپنے غار میں تین سو سال رہے اور نو سال زیادہ تین سو نو یہ قمری سال اور تین سو شمسی سال سورج کے حساب سے تین سو اور چاند کے اعتبار سے تین سو نو سال قل اللہ اعلم بما لبثو کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جتنا عرصہ وہ رہے ہیں لہو غیب السماوات والارض اس کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے اب اسمع وہ کس قدر دیکھنے والا اور کس قدر سننے والا ہے مالا ہم من من ولی ولا یشرک حکم ہی احدا اس کے سوا ان کا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے وطلو اوحی الیکا من کتاب ربک اور جو تیرے رب کی کتاب تیری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھ لا مبدل علی ہی اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے والن تاجدہ مندونی ہی ملتحدہ اور تو اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پائے گا وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اور اپنے آپ کو روک کے رکھ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام يريدون وجهه وہ اس کے چہرے کو چاہتے ہیں ولا تعد عيناك عنهم اور ان سے اپنی نگاہیں متجاوز نہ کر تری دو زینت الحیات دنیا تو دنیاوی زندگی کا کی زینت چاہتا ہے ولا اور اس کی پیروی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا وہ تبا ہوا ہو اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی وہ کا نا فروتا اور اس کا کام ہمیشہ سے ہی حد سے بڑا ہوا ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہی تک اپنے آپ کو محدود رکھ اور وہ جو غافر قسم کے لوگ ہیں کافر ان کے پیچھے نہ بھاگ اہل ایمان تک ہی اپنے آپ کو محدود کر کے رکھو یہ مقصد ہے کہنے کا بڑے امیر رئیس لوگ مسلمان ہو جائیں گے کوئی مالدار ساتھ مل جائیں تو پھر کچھ کام شام بن جائے گا فقر و فاقہ دور ہو جائے گا مسلمانوں کا مسلمانوں کا کوئی پیدا ہو جائے گا تو یہ کہا ہے کہ ترید و زینت الحیات دنیا یہ دنیا بھی مال آپ چاہتے کہ چلو کوئی چودھری مسلمان ہو جائے تو کوئی مالدار بندہ مسلمان ہو جائے گا تو کام آسان ہو جائے گا